آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نسب برادری جنہوں عمل پیچھے چھٹے انہوں نسب برادری اگر نہیں کرنا خوشام کے لوگ بہت مشکل ملازم کا مقرر خوشامد کی تھی سے غیر آج بیٹھ شریف نو نو آ آ چکیا چکیا بھی لطیف گزار من کے لکیف شیش گز مند ہے جیسے کام وہ پہلے عارف نوری کتاب کر رہے ہیں غیر کتاب والے تقریر نا نوری نے میری سرکار کی کی کراوت تھی خواب نوے پڑھا چکے وہ وہ ہوں میں جڑا غیر غیر معصوم معصوم معصوم بیٹھا بیٹھا سی سی کا تھلے سلوار پھڑ پڑ سنیا حضرت صاحب حضرت حضرت جہاز کی سیڑھیوں سے اتر ہی رہے تھے دیکھنے والے ہزاروں گورے مسلمانوں کا مان من گیا گلا بات

اپنے دلال اپنے جی مرضی جناب اپنے مطلب قرآن کر لے حدیث کر لی بھاوے کفر بنے بھاوے جو مرضی اللہ میں اقبال آخر پریشان ہو کے نہیں گلت کر گیا آندا یار جڑے ملاقات کا قرآن حدیث کا مطلب بیان کر دنے اللہ تعالی تے فرشتے جبریل امین بیان ہے تو خود دا کہ یوں دنے کہ یار یہ تے اساں اتارا ہی نہیں تے مطلب کچھ کٹا ہے <laughs> یعنی اللہ میں یہ ناطے

ਇੱਟ ਲਿਆ ਇੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਆਕ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠਾ ਗੋਲੋ ਵੀ ਆ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਸੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ دوسرا ایک بندہ پیاس مال فارق کہ اتنا فرقوں کے باوجود ایک ایک شہر کو دوسرے کے مشابق کہا جا رہا ہے مشابق کیتا جا رہا ہے وہ تو برقا بنا کے حکم اس کو رکھا جا رہا ہے دونوں کی بھی ہم آپ کرتے جناب میں ایک بندہ سی چار دن رکھ لے ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾ ਨਮਾਇਆ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਸੋਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਜਾ ਅਸਵਾਦ ਵੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆਸੇ ਭਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਨੇ 10 ਸੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਲਾਗੇ ਉਸ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ سوچیا سوچ سوچ کے تو پروفیسر صاحب آگو نا اس نتیجے تے پہنچیا کہ یار ایک حربا کیتا سی میں تے گاں ہتھ تو ہتھ رکھی آج کیوں نہ ہو وہ یار کا پیسا وہ گیا بوا کر صاحب بندے کسی طرح چاہتا تھا بتائی طرح میری پہن ہے دو سالوں میں اندر میں

لکھنا اچھا پھر کتنے قیدی دے کتنے آزاد قیدی نو پتا ہے کہ میں بادشاہ بھی کتنا شر کراں گا انہاں دی مرضی دے خلاف چلاں گا تو مینوں وڈ دیں بے شک ایتھے معاملہ الٹ اوتھے کتابت ایتھے تحویب فرنگی لانت ویکھ کو ساتھ میں جدوں راتوں نو آکھیا میں کیا جناب سکولوں میں جو کچھ تعلیم دی جاتی ہے اے پاکستانی نظام فرنگی جناب شو میلے جناب دے جو سبق حیائی اسلام دشمنی دے پرتگی فارسی اڑیانی دیتے جاندے ہیں نا یہ ہوئی تعلیم سی جنگ بدر دے تیبیاں نے نبی پاک دے صحابہ نو دتی تو کیا اندر سی اندے چوتے کوئی گل بھی نہیں اٹھے جی وہ سورت ہے اصا سورت اس مطابق قیاس کرنا ہے تاکہ گان سے پہن کا قیاس نہ بن جائے تاکہ اونٹ

تواڈے گھر دے اندر اسلامی حکومت اسلامی نظام سب کچھ ہوے جہاد ہوے کافراں نال انہاں نوں پھڑ کے لے آؤ پھر حالے تک جنہ کو لکھنا تواڈے کول نہیں آ سکدا تے نہ تواڈے کول کوئی سکھان والا بیٹھا ہے پھر انہاں کو لکھنا سکھ لے جی یہ ہن قیاس صحیح اصول دے مطابق بندا ہے کہ نہیں بندا آسان ہے جی فتوی آپ لکھ دینا کہ لکھنا سیکھو کافروں سے کافران اپنا نظام اسلامی بنا کے کفر دا سب کچھ کڈ کے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کٹیا سی کافران پسا کے لے آؤ لکھر بولا لیا کرو انہوں کا چیتر پہ کر کے پیا کری ہاں اے بچے نے انہیں لکھنا چاہ دیا جی نام مرادو اصلا بھی جیل جرہا میں نہیں آمدے رہا ہاں بھئی تیری مشکل لگی صاحب جب میں نے نکلایا تھا سمجھ آئی تھی

ایسے ایک ملا ایک سبزی پکڑی ہے یہ نام برا کرنا نا سبزی پکڑی کام جانتا ہوں سر یہ تمہیں سر سید کو کہتا ہے بے نظیر کو بد نظیر کہتا ہے جمہوریت کو کوشر کہتا ہے سر یہ آپ کو بے دین کہتا ہے آپ کو بھی بے دین کہتا ہے خیر ہو پھر نکلیا بتا پڑھ کے ہس جی۔ کے من یہ پڑھ لیں اور ہماری عزت کا بھی کچھ خیال رکھنا <laughs>

بڑی بڑی لڑنا لڑنا میں سوچا سی کھلیا تو بریک بچے جانا ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਭਈ ਫਸੇ ਨੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ مطلب مطابق جی میں گل کرنا حدیث مطلب میں نہیں روک سکتا جی وادی جی چین تک ایڈا لما سفر کر کے کافران کو پڑھنا جائز تو چلو جی کافر وقت ڈالو پڑھنا اولاد ٹھیک ہونا ہوں دسو جی بچے بچا سنا اتنے آؤ اس گل

تو مکے مدینے کا علاقہ ہے آپ مکے شریف بھیج دیں نال جتھے جتھے کسی قبیلے کوئی ہے سن اوتھے بچے بھیج دے لانتیا اوتھے نہیں بھیجے قیدی کر کے پھر فرما رہے ہیں دس تیری گل کا جواب ہے یا نہیں کیوں جی ساری تو نفس دنال حدیث مروڑ دے اسے واسطے بزرگ فرمانے نفس پرست بندہ جڑنے فرمایا او دا قرآن حدیث بیان کرنا حرام ہے وہ کرے گا لانتی تے او دا نفس دنال مروڑے گا انہوں فرمایا پہلا بندہ نفس تو آزاد ہوئے پھر قرآن و حدیث شرح کی گل کرے فرمانا کر اللہ تعالی ایک اللہ تعالی نے ساری ہدایت سے انبیاء کا سلسلہ چلایا سبحان تو بعد اولیاء کا سلسلہ چلایا کیوں چلایا انبیاء بے نفس اولیاء بے نفس جدو بھی پھر گل آئی ہے نفس والے ہاتھ ظاہر مولی وہ تباہ کر اصل دین دی خدمت جدو بھی ہوئی ہے وہ سوفیا نفس لوکل اسی واسطے مولا روم رضی اللہ تعالی نے پہلی گل ہی اس صوفی کی بشنو وزن ہے فرمایا بانسری دی سن یہ دی سن کیا سونا کیسے بانسری مرشد کامل صوفی کامل کیوں آسیا کہ جس طرح بانسری جیڑی ہے نا وہ اپنے آپ نہ بچتی نہ سراں دی نہ بنتی وہ بانس کا ٹوٹا ہے کٹنا انہوں ہور نے بنانا انہوں ہور نے سوراخ ہور نے کڈنے اپنی مرضی نال جی میں چاہے گا اسے سوراخ کڈے گا کڈ کے پھر وہ نہیں بجاونا ہے جیڑا صوفی کامل کے بے نفس ہون دی وجہ نال اپنے ارادے خواہشات ساریاں ختم کر بیٹھدا ہے اللہ تعالی ہی اونوں بناوندا ہے

تو فقیر دے پیچھے چل جی اپنی آواز نہیں او جو پیا بولتا ہے پچھو قدرت والا لہذا ان ہدایت ادھر آنی تا ہے تینو کہ تو او جڑا کچھ آکے وہ ادھر پہ لینا تو یہ تو لینا ہوں سمجھ لگی جی باقی مولی طبقہ جڑا ساٹے ورگا ہوں یہ پھر بولتا ہے یہ اپنی بولی بولتا ہے تے اپنے تار سرکاندا ہے تے اپنا سارا کچھ پیچھے بجان والا نہ بجان والے دے نال تال لگے تے سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوں جی صوفیاء تو کیوں دنیا میں ملا طبقہ خصوصاً پیر ملا طبقہ کیوں غلط

کرا کے ایک جھوٹی مصنوعی عزت جڑی لوکاں وہ اپنے مطلب ہے کہ لوکاں دی خوشامد کر کے تے اپنی بدعمالیاں دے نال اپنے خواہش اور ارادے دے نال جڑی مصنوعی عزت لوکاں دے بنائی وہ ختم کر کے وہ حقیقی عزت اللہ تعالی دی طرف دیوان

کافی عرصہ ہو گیا جو کچھ کرانا سی کرایا تو اس آخر حضور کوئی اندر کو روشن نہیں ہو رہا کوئی کھل نہیں رہا آپ نے فرمایا میں کر تو داڑی موچ من پینڈ کرا پروٹے منا چوڑی بدام پٹ لے ہاتھ چھتر پائے بازار لگا جا لوگ نو کہو جناب ایک چھتر مارو یا بادام لو آخیا سبحان اللہ حضرت جی کیا کام میں کرنا انہیں فرمایا تو تیرے سے پیٹ کا درخت کو نہیں کھلتا پیا اتنا تکبر انانیت بیٹھا ہے کہ سبحان اللہ اتنے پڑے آئی کہ جی رب پا کے میں ہوں یہ کام کرا گا رب کی پاکی کا ذکر اتنے آن کیا آپ ادھر جا رہا رلایا جی یہ کام میرے کو تو ممکن نہیں ہو سکتے جی فرمایا جنہ چر تیرے اندروں یہ گل نہیں نہ نکلتی انہیں چر اللہ تعالی تیرا اندر سبحان اللہ

مرید تو فرد ہو جانا مثلا مرید تھا جتنے کی رکھتا ہے بارہ بارہ رکھا تھا پڑھ ادھی ادھی رات کیا کون شیطان آ گیا وہ کول دوسرے پاس بہت اچھی پرواہ سے جان جو شیخ کا ملے انہیں ویٹ کے حرام کر دیں انہیں آخر خبردار کون ساتھ جتنی کہ اسی طرح سمجھو شاید کامل جڑا ہوں نا وہ ایویں سمجھے جی طبی ایک وقت ہونا ہے طبیب نے مریض نو آخنا بھائی یہ رس کھا لیا کر پولیاں پولیاں جی گوشت نہیں کھانا خوراک منی خوراک تین ہال من وہ کیوں تیری حالت نہ اندر تیرا میدا کمزور ہے تون پوجے گوشت پہ اگر کھا دے تو پھر تیری منڈی چھتی چکی جانی لہذا مہربانی کر دے تو نیڑے نہ جا جی میں ہوں خوراک عبادت جڑی ہے یہ بھی تو خوراک ہے جی میں وہ خوراک تو روک دے گا تاکہ صحت یاب ہوئے تو پھر خوراک جتھے انہوں نے دیکھنا ہے فقیر نے چیندہ نفس کافر کا ہوتا نام مراد ہے تو پھر انہوں شیطان نال نے پڑھانا چاہے انہیں اگنا تو ہی خبردہ بس عملی نہ کریں ویخ لیا شاخ نے کہ تبلیغ کرنا تے جدر تک بڑا ہو گیا تو میں بڑی شاہ مت لوگ پتہ نہیں کافر سکتے بھائی ماں نے کی تبلیغ نہیں حرام کر لے گا قبر دار کر وہ حرام ہو جانی ہوگا اس طرح یعنی وہ حکیم ہوں گا پورا طبیب ہوں گا روحانی طبیب وہ جان گا کہ انہوں کس طرح میں تو ہوں گا لیکن انہوں شفا جاب کرنا ہے لیکن انہوں بچا کے لے جانا اچھا کر کے مرشد کامل دا دین دنیا کیوں کیوں نہیں دے سکتی ساری جو ہے اس واسطے کہ او او تے تے ہر وقت دی دی جڑی نگرانی رکھدا سوچ ہی نہیں سکدا اس واسطے کوئی بندہ بھی مرشد کامل دا حق نہیں ادا کر وہ ہوں جناب نا یہ نام طبقہ پیرا مولیا کا یہ قبلا اپنا ایک جھوٹا بکار سے عزت بنائی بیٹھے اور کوئی شاید تسمیہ کنتا ہے آخا ذات ہو عزت و عزت اور بکار اپنا جنہ جھوٹا ہے اور کا یار جنہ جی، جنہ

تو بندے کہنے نے یار ساڈا تے پیرا برتابا دتا ہے او نام ہی نہ تھا آپ ہی نے رڈ سانو بھی نے رڈ رکھی رکھی تو ایسا نے کافر ہو پے ساڈے کول مسلمان ہی ہے ہی کوئی نہیں ہن سمجھ آ گئی کہ دوسرے لفظ ہے یہ سمجھ لو کہ شاید جڑا ہے اون دے ہاتھ تے چھرا ہوندا ہے تے اونے نہ سزا کرنا ہوندا ہے

دنیا دے تمام فتنے جاندا ہے اور صحیح پاسبانی کر سکتا ہے جی. لوکاں دی عزت دی ایمان دی لہذا صرف باقی اگر کوئی بندہ صالح تے نیک اور بھی ہوگا لیکن وہ فتنے اور نفس کی شرارتوں کو نہیں سمجھتا ہوگا اس وجہ سے پیت کرنے کا حل وہی ہوتا ہے جو نفس شیطان اور دنیا کے فتنے اور شرارتوں کو تمام کو جانتا ہو تاکہ اس کنڈیاں دے جنگل چوں ہاں جی وہ لیڑے بچا بچا دیتے کنڈیا کا جنگل تین پتا مل مل کے کپڑے ہاں جی کسی کسی کنڈے ادھر ادھر پار کر لیا دس لنگے گا اس طرح بچا بچا کے ہر پاس سکوائی اسی کا نام ہے سب کنڈیا کا جنگل سمجھ برادری ہے کوئی رشتہ دار ہے کوئی ہمسایا ہے کوئی کیڑا ہے کوئی اولاد ہے کوئی فلاں کنڈیا کا جنگل ہر کسی کوشش کرنی ہے کوئی نہ کوئی تند کھچ لے کوئی نہ کوئی تند کھچ لے ہوں پھر آپ فرض بن گیا گزارا بھی کرنا ہے ویس بھی رہنا ہے سارے کو توڑ ہی نہیں سکنا ہے بس یہ ہوئی ہے کہ پھر حکمت نال بچا کیا سبحان اللہ سمجھ آ گئی نا جی تامل دی گل کسی ملا سنگری نے گل تو کی باڈی گارڈ حضور پاک ہاں سب نے پنگے حضور پاک نہیں بس ویس ہاں، ایمان بچان والے پاس مان رکھا آپ نے فرمایا یاد رکھا میری گل نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہوئے تے اوتھے مثال کسی ہور نبی دی دین والا کو بھی اپنا ایمان ضائع کر دیں حضور سرکار دے مماثل کوئی نبی نہیں اگر کسی آخو وہ بھی نبی ہیں ان کو نبوت ملی ہے رسالت ان کے پاس بھی تھی فلاں حضور جیسی نبوت اور رسالت کسی کے پاس نہیں اس مثال تو فرمایا جیڑا عوام دی گل ہو گئے عام لوکاں دی گل ہو گئے انتیاں دی گل ہو گئے تو رسول اکرم دی مثال وچ لایا وی لانتی ہو گئی وہ تھڈو ایمان تو پار گئے فرمایا نا ہے سور خوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا نے آپ نے لوکا کو خوف ختم کر دیتا ہے لوکاں کا خوف ختم کیتا ہے آپ نے وہ بہادر شیر تیار کر دیتے ہیں کہ جنہاں نو خوف رہیا کن لان پیا تے جڑا چوا باڈی گارڈن دے وچ بیٹھا ہے ہوسٹل دا پتر اس واسطے کہ مینوں مار کے نہ وہ لانسی واسطے مثال سید لمبیا دی دے رہے ہیں لانسی

حضرت باڈی گارڈ پوے پتر لوگ نے پھر مثال دیں امام المرسلین جتنے کسی بھی مثال دل مل سکتی

کامل بول میرے حضرت نے مرادہ نہ رہنا

اچھا نفس کے پیچھے چلنے نفس والے حکمت والے برابر جا کرنا وڈی لانت بند کر دو دو حضرت صاحب جملہ میں آرام فرما رہے ہیں

لیکن وہ بھی محض حکم دے تحت اٹھاندا ہے اس واسطے نہیں کہ اصل نال مغالب ہونا اگر یہ ہوے تو ذلت رسوائی ہو جائے کامیاب نہیں ملے کافر ہے تو شمشیر کو کرتا ہے تو سب مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی جس لیے وقت آ جاتا بے تیغ بھی لڑ جاتا کیوں لڑتا ہے بے تیغ ان پتہ ہے کہ اصل تے مارنے نو رب نے میں کون کیا لڑ ہوں مجاہد نو حکم ہے مبلغ نو حکم نہیں مبلغ نو صبر دا حکم تبلیغ اس پر حرام ہے جس بندے نو اپنے نفس دے بارے اعتماد نہ ہوئے اے یعنی او دی بے صبری دا گمان رکھتا ہے کہ یار بے صبر کدھر نہ ہو جائے اگلے دے ڈالنا پے جاواں تو تبلیغ حرام ہے کر کے امبیا علیہ السلام تبلیغ دے دوران انہوں نے کی دتا گیا شہید کر دتا گیا ہاں جی پتھر دب دتا گیا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف کے اندر پتھر کھا رہے ہیں کدی محافظ رکھے جی، تیرہ سال جڑا مکے شریف پتھر کھانے رہے ہیں کدی نہیں محافظ رکھیا یہ مثال کیوں نہیں دیتی ملا نے اپنے نے کیوں جی وہ کیوں نہیں دیتی کہ نفس تو ادھر کے پاس کا ہے ہی نہیں نفس دوجے پاس کا یہ کہنا ہے کہ یار کیوں پرابلم ہے مت کوئی بھاپی نہ مار جائے <laughs> کیا میں جس کا دل کرے میں بولا نہ بولے نہیں جی دل کرے میں نہ بولیں شرح دا حکم آ کے بول جڑا پہلے دن تو ہی گیا اس واسطے یا گیا تو فارغ ہو کے آیا تو یہ بھی پسند ہے وہ یار بولیں گے تکلیف کھلیا انداز لچھے دا کر کے بہترین کوئی جناب جی نہ دیکھا جائے تو پاپا چلاوا لے واہ واہ پہلے دن ہی اپنے نفس کا پیروکار تے اپنی شہرت عزت اس چکر دین بیان کرے گا پہلا طبیب بنتا بندہ بند بعد علاج کرتا ہے جی ہاں مریض ہے مریض ایک بندہ پہلے سے

پہلا بزرگان دین تیار کر لیں دے سن بندے تربیت کرنی نفس مذکر کرنا ہر پاس ہون ازما ازما کے جیسے ویکھنا چاہاں ہوں جو مرضی ہوئے آپ جو گا نہیں ہے اگلے اے اگلے بھی گل کرے گا وہ بھی گل کرے گا یہ اپنی بھی کرے سوچ لے پہ ہوں کندن کر کے کی ہوں لندن کر کے بڑا <laughs>

ڈاکٹر ٹھیک ہے جی جی مطلب نمبر میرا لے لو انتہا تک پہنچا دیا عرفان شاہ شاہ کو شمار کریس وہ کتاب لکھے سکول لکھا خدا کے بچے نے کالے کو رہے یارویں نکلے انہیں کو حدیث پڑھ کے ثابت کرنے کی کوشش کی الخل کو یار اللہ ہوں ہے ایمان نال دسو کہ یہودی تو بدتر بنیا کہ یہودی اج تک یہ آخ سکیا کہ لیکن حدیث کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکیا اج بدترین کفر جڑا ہے وہ ممبر دا وارث شیخ الحدیث فلاں صاحب فلاں صاحب مکلف ایڈا بڑا کفر حدیث کو ثابت ہو رہا ہے سمجھ سے نام مراد پتھر بولے الخلق یا اللہ نام مراد فرشتیاں نو پاک فرشتے سن انہاں نو بیٹیاں آندے سن مشرکین دے مقصد سے اللہ تعالی فرمایا قریب آ کے آسمان کا سلام مراد تو ایڈی بڑا کفر بکواس خلق یا اللہ نا مراد جاہل پکڑا پتہ نہیں کی کی سے پہلے کی پڑا ایال عجل کی جمع ہے عجل عجل سے بنا ہے ہے ہے ہے معنی وین اگر تم خوف کرتے ہو ایال دا اصلی محتاج اللہ کا مطلب ہے انتم الفقراء مخلوق اللہ کی محتاج ہے مانا اور امام شاکر شاطر اللہ نے فرمایا عیال آبی حنیفہ کے اندر لوگ حنیفہ کے ٹبر ہیں محتاج ابو کے محتاج ہے اسی طرح اتنے مختم ہاں، ہے وہ بھی تو لکھے کسی میں لکھا تعالی جدوں کا نماز پڑھنے لیا و تعالی جد مانا دادا نانا نہیں ہوتا جادہ دا مانا شان مردودہ جن جی نے اور لکھ دیتا کہ و تعالی جدو کا اور بلند ہے تیرا دادا یا اللہ تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہاں مراد ٹائیں کا تین ویلا نہیں تمیز بنیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا تعالی کٹھا گل کرے تو نصرۃ اللہ مجددی ہے وہ ملحدی نام مفتی ہے گجران ہے انہوں ایک دروے کاری صاحب نے آکھا حضرت اس طرح لکھا ہے ہاں الخلق تو اجال اللہ حدیث میں نہیں آتا تو اس کو کیا حرج ہے تو ہے اللہ نہ کی بلائیں بیٹھے یہ تو شیخ الحدیث نے پلے نو کی روے مطلب

خود خدا دے بچے آکے اتو قرآن کافر آکے ہے یہ دلہ حدیث آل ثابت کرتا ہے تو پھر بام مرنا بٹا ہی کافر ہوئے اور کی آکے ہیں لیکن ویک ہوں پتہ ہے یار جو ہے مفہوم میں صحیح ہے ہاں یہ مفہوم صحیح ہے لیکن نہ توبہ نصیب ہوں نہ رجوع کرنا

طریقہ محمد والے پڑھائی جی تصنیفات پڑھائیں ہوتی ہیں آ گیا ہوں جی مفتی برالیاں والے فلانے دی فلانے دی کتاب ہے

پہلے دن بچے نو سبق یہ ملنا سی اے مہربان ہمارے حال پر رحم فرما کیونکہ میں ہوں قیدی خواہش کے پھندے کا یا اوہ نفس پہ خواہش دے پھندے دا قیدیاں یا اللہ پھسے آتے ہاں ساڑے پہ رحم کر پہلا سبق جدو نفس دی مخالفت دا ہونا ہے آپ پہ پندے دا پتر بننے

ہاں، سائیکل سائیکل موٹر وہ وہ بس یہ جو کچھ چاہیے نہ چڑیا گھر ٹی وی والی بڑی گرو تارف کرا گو رب دی انسانیت کرا دین پڑھنا ہے بنا پڑی دلا نا بنا

मकसद उन्हों का दुनिया इज्जत वकार अपना बनाना अपनी इसलाह कबर अशर की फिक्र उन्हों का मकसूद जब नहीं तो वो उधर हथ सियाने आते हैं जेडे पिंड जाना ही नहीं उधर हथ वो आते हैं असं इस पिंड जाना ही कोई सीधी गल है तुम ऐवें साढ़े गल पाओ जे आ साड़ी आ पढ़ो ते आ पढ़ो ते आ पढ़ो रिवायत सानू रिवायत सानू हूँ ये इमाम गजाली की ले गया सानू तो ये दसो डारवन की ले نکل سکی ہے مرجی آج ٹیچے سرکاری آسان چل رہا کی نسے رکھتے ہیں بنگال کی جی عورتوں میں رکھنگے تو وہ تو مسلیاں جیسے جمن گھر آپ ہوں پھر لال معافی پتھر عورت مرد نو بلا لیں گے بھی تھی آسان دسا گے وہ وہ دے مطابق ہاں ہاں کرو پھر یہ کچھ شاید نے نے عورت اندر پہلا نطفہ نطفہ حرام دا دا انگریز نا او رکھ شرم گاہ ہے پھر مرد نو کرو پھر یہ حرام دے طریقے کی ہے عورت یہ جڑا جانور لاؤندے نے دے سور دے پھل لا میں فون آیا اس سے پاک پتن شریف جی ایک واقعہ ہوا تو سارے ملنے والے سن انہاں کی فرق ہوا ہے گلوا ہے بالکل سور دا بچہ وچ لے مجھ گیا انہاں کے جو ان کی کری مجھ مار آج ماں سے مت کر دیتے بلسل کامم یې کوي چې دې دې دې جامل ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੂਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਅੱਲਾ

بندے نے مینو کہا کہ میں بیچنا ہے میں میں تیرا بیچ دیا گا لیکن ایک سو یا دو سو میں رکھ لیا ایک دوسرا بندہ گیا انہیں کہ میں موبائل خریدنا ہے انہوں نے کہ میں دیا گا لیکن جنہیں ڈالے ہوگا ایک سو تو میرے بھی دے گا اس طرح جڑے ہیں دفتر بڑے ہوتے ہیں لے کے دیں گے پلاٹ وغیرہ

اچھا، دوسرا ہر سال کرتے بندے کا اپنا پیسہ ہے لیکن اِس بند ہی ہر چیز نظام ہوتا ہے خاص بھی بھی بھی لیکن اصل قیمت نالو او کچھ زیادہ لا رہی ہاں۔ جائز جی۔ اگر میرے دکان بنائی تو میں اس نال شراکت کرتا ہوں شور ہوں اکثر بندے مینوں یہ اندر بھی کم دیا دے موٹر سائیکل وچ نویں کوئی سدھار بھی دے دے انہاں نے میں اجے تک حصہ نہیں رکھا میں کبھی کم نہ نہ ٹھیک جڑا ادھار کے ہے وہ جیسی ساڑھے پتالی ہزار پتالی ہزار بیس روپئے بیچ رہا باقی جے ادھار لے چھ مہینے پھر مہینے دے یا کتا تے اونوں زیادہ پیسہ کروڑ دا دے جو آپس میں راضی ہو کر طے کرو گے وہ تمہارے لیے حلال بندے اندر بھی راضی ہو کے

کیا مالک جڑا حرام خور مالک پیسے پیسہ رکھ سکتے جڑی طے مزدوری وہی لے نہ معافی دے دسا نفس جہاں ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ

नहीं लेना मतलब मकसूद नहीं होता बैठा वसूल करना है वो भी जायज शर्त भी आराम है शर्त फासद यानी इन होवे इन उक्का मुक्का होवे कि भाई अगर तू देगा होना या फलानी तरीक नु देने अगर फलानी तरीक नु देगा तो असा इन्ने लवांगे ये ना होवे कि फिर फी दिन असा या ए पाई जांगे उते

और सुनो ये जवाब की सूरत इन बननी ये ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿ ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੈ ਦੋ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਤੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਐਸ ਵਕਤ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਮੁਕਾ ਲਵੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੀਮਤ ਤੇਰੀ 10000 ਮੈਂ 15 ਦੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋੜ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਿਆ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ اس تو اتنا بیا تو کریں گے پھر اس کو اتنا بیا تو یہ گل نہیں ہاں یہ حدیث پاک میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیگ کے اندر دو سودے ایک سودے کے اندر دو سودوں سے منع کرنا ہوں ایک سودے کے اندر دو سودے ہوئی نے چلو ایک دس پندرہ ہزار بندہ چالیس ہزار لے کے تو تر گیا وعدہ ہو گیا وہ دل گزر گیا پیسے نہیں ادا کرتے ہی نہیں پھر مکر گیا یا اس کو بیچ بٹا کے جی میں مطلب ٹھگی شروع ہو رہی ہے فراڈ بھی بندے کرتے رہے ایک دو لیا تو اسے بیچ کے پیسے اپنے جیبے پائے خرچ کیتے جی ضرورت ہو تو پیچھنا رو دا تو انہوں پاہ مغرو پھر ہوں دے ہوں دے بیچ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ